غرب جانا کا نہ میں خانے کا موسم آیا پھر سے بے صرفہ اجڑ جانے کا موسم پھر سے بے صرفہ اجڑ جانے کا موسم غرب جانا کا نہ میں خانے کا موسم آیا پھر سے بے صرفہ اجڑ جانے کا موسم آیا کنج غربت میں کبھی زندہ میں کبھی کنج غربت میں کبھی گوشے غربت میں کبھی جانے جہاں جب بھی تیرے آنے کا موسم کنج غربت میں کبھی گوشہ زندہ میں کبھی جانے جان جب بھی تیرے آنے کا اب لہو رونے کی خواہش نہ لہو ہونے کی اب لہو رونے کی خواہش نہ لہو ہونے کی دل زندہ تیرے مر جانے کا لہو رونے کی خواہش نہ لہو ہونے کی دل زندہ تیرے مر جانے کا اب لہو رونے کی خواہش نہ لہو ہونے کی دل زندہ تیرے مر جانے کا موسم آیا سیل خون شہر کی گلیوں میں درایا ہے فراز خون شہر کی گلیوں میں آیا ہے فراز اور تو خوش ہے کہ گھر جانے کا موقع خون شہر کی گلیوں میں آیا ہے فراز اور تو خوش ہے کہ گھر جانے کا موسم واہ واہ واہ کیا موسم آیا تھا قرب جانا کا نم خانے کا موسم آیا پھر سے بے صرفہ اجڑ جانے کا موسم کنج غربت میں کبھی ہاں، ہاں. گوشے زندہ میں کبھی جانے جان جب بھی تیرے آنے کا موسم کیا بہت بہت